اب میں درخواست کرتا ہوں دارالعلوم ربانیہ فلور کے استاد الحدیث حضرت مولانا قاری محمد اجمل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں حضرت مولانا قاری محمد اجمل صاحب بھائی رئیس خان کا شناختی کارڈ یہاں اسٹیج پہ موجود ہے جہاں ہوں وہ آواز سن رہے ہوں وہ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ آ کے وصول کریں حمدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم حضور محمد سے گھر گھر اجالا ظہور محمد سے گھر گھر اجالا بنایا خدا نے سراجم منیرا نور محمد سے گھر گھر اجالا حضات محمد سے گھر گھر اجالا صفات محمد سے گھر گھر اجالا یہ انوار ذات و صفات اللہ اللہ حیات محمد سے گھر گھر اجالا وقار لائق صد تکریم علماء کرام بزرگان دین اور انتہائی محترم و مکرم بزرگوں دوستوں بھائیوں شم رسالت کے پروانوں پروانوں دیوانوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اکتیسویں سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس پورے تزک و احتشام سے جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیں اور اس کانفرنس کو اکابر کی سرپرستی میں پوری کائنات انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیں عرض یہ ہے یہ نالائق طالب علم نا اہل یہاں بیان کیا کرے گا اساتذہ کا حکم اور مولانا کا حکم اعلان پر حاضر ہو گیا سبق سنانے کی غرض سے چند باتیں عرض کرتا ہوں ان میں سے پہلے اپنے شیخ محترم استاد محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فاضل دیوبند صق اللہ سرا وجال الجنت مسوا ان کا شوق اور ختم نبوت کے ساتھ محبت اور تعلق کا یہ سواق یہ یہ طریقہ تھا کہ ہر سال ہمیں طلباء کو بھی اساتذہ کو بھی اس کانفرنس میں حاضری کے لیے باقاعدہ تیار کر کے روانہ فرماتے اور خود عذر کا اس لیے اظہار فرماتے کہ پیرانا سالی تھی بڑھاپا تھا نظر کا مسئلہ تھا فرمایا میں بھی جاتا رہا ہوں لیکن اب جانے کی ہمت نہیں ہے سارے اساتذہ اور طلبہ جتنے جا سکتے ہیں قافلے کی صورت میں جائیں فرماتے تھے یہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور وہ کانفرنس چونکہ دشمن کی سرحد پر منعقد ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کے جم غفیر کی حاضری بہت زیادہ ضروری ہے ہمیشہ اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اپنی سرپرستی میں ہمیں یہاں حاضری کا حکم فرماتے رہیں اور سیدنا و مرشدنا حضرت سید انور حسین نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمتہ ان دنوں جتنے لوگ لاہور کا ارادہ فرماتے ہیں ان سب کو حکم فرماتے کہ چناب نگر کی تیاری کرو مجھے یاد ہے ایک سال فون آیا بھائی رضوان نے مجھے کہا حضرت فرما رہے ہیں جتنے ساتھی لاہور آنے کا ارادہ کر رہے ہیں علاقے میں سب سے کہو کہ وہ چناب نگر جو ہے جانے کی تیاری کر لیں خان کا سیدہ شہید میں رمضان کی رات مولانا صاحب جی محاسن موجود تھے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا سن لو خان کا سید احمد شہید کا اصل موضوع مسئلہ ختم نبوت ہے ہمارے اکابر نے ہمارے اسلاف نے ختم نبوت کے لیے جو کہا رہا ہے نمایاں سر انجام دیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بھائی آج بات یہ ہے آج امت مسلمہ کا دل مجرو ہے اس فلم کی وجہ سے جو ایک بدماش پادری نے محمد عربی کی گستاخی کی ہے کس محمد ربی کی ارے تنگ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فلم مستبنت وجہ رسول اللہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب کتنا خوبصورت محجبین نازنین نبی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہے مجھے یقین ہو گیا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ابو رافع ابو رافع کہتے ہیں لما رأیت رسول اللہ القی فی قلبی الاسلام جب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا فوراً چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں اسلام نے گھر کر لیا ہے حافظ الحدیث ابو حریرہ سے پوچھا کملی والی کا حسن کیسا ہے فرمایا ما رأیت رسول اللہ شیئن احسن من رسول ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ کان شمس تجری فی وجہ کملی والا سے حسین و جمیل کسی چیز کو نہیں دیکھا گویا کہ آسمان کا سورج کملی والا کا چہرے میں فٹ ہو گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون عارقہ حضرت انس کہتے ہیں کملی والا خوبصورت سرخی مائل رنگ والے کملی والا کے جسم پہ پسینے کی بوند موتی محسوس ہوتا تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کملی والے کا حسن بیان کرتے ہیں لمبی روایت ہے آخر میں فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے فَيَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ مِثْلَ قَبْلَ وَلَا بَعْتَا حضور کا وصف بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا ہے خدا کی قسم آپ سے پہلے ان جیسا حسن دیکھا گیا نہ آپ کے بعد ان جیسا حسن دیکھا جا سکے گا حضرت برا بن عازب کہتے ہیں ما رأیت شیئن احسن من ذی لمت فی حلت حمرا من رسول اللہ کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم وسلم لمبے لمبے بالوں میں زلفیں اور سرخ دھاری دار لباس میں جب ملبوس ہوتے کملی والا سے حسین دنیا کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی حضرت بن مالک کہتے ہیں اذا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنار من القمر جب کملی والا مسکراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا رویہ بنت معوض کہتی ہیں لو رہی رسول اللہ الشمس تالیہ اگر تم اللہ کے رسول کو دیکھتے یوں سمجھتے سورو ہوگی گیا ہے حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کیا تمہارے نبی کا چہرہ مثل سیف اس تلوار کی طرح چمکتا تھا کہا نہیں نہیں میرے نبی کا چہرہ مثل القمر والشمس کملی والے کا چہرہ چاند اور سورج کی طرح چمکتا تھا اس حسین و جمیل نبی کی توہین کرنا بی بی آشا سے پوچھو امی فرماتی ہیں بی بی فرماتی ہیں افیفہ مزکہ متحرہ صدیقہ کائنات حبیبہ کائنات صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لأسرن للقطع قلوبہن بالیدی دنیا والو زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنے ہاتھوں کو کٹوا دیا اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی میرے آقا کے چہرے کا دیدار کر لیتی وہ اپنے دلوں کو کٹوا دیتی ان کے لیے دلوں کو کٹوانا آسان اس نبی کا کہاں تک بات کریں دو باتیں چھوٹی عرض کر کے ختم کر رہا ہوں ایک تو حکمرانوں سے عرض ہوں حکمرانوں سلالہ پہ حملہ ہوا تمہارے بیس پچیس فوجی مارے نقصان ہوا ملک کا بھی عوام کا سب کا نقصان ہوا ٹھیک ہے تمہیں جوش آیا تم نے سپلائی لائن بند کی تم نے احتجاج کیے ہم پوچھتے ہیں تمہارے فوجی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز سے زیادہ مقدس ہیں کملی والا کے خلاف جب یہ بکواس جب یہ فلم اس بدماش نے بنائی ہے تمہارا احتجاج کہاں گیا تمہاری مشینریاں کہاں گئیں تمہارے یہ میڈیا کہاں گئے تم نے کیوں سپلائی لائن بند نہیں کی تم نے تعلقات کرنے کا کیوں نہیں کہا ارے قیامت کے دن ارے حکمرانوں قیامت کے دن تمہیں نہیں پل راج سے گزرنا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوسر سے جامع کی تلاش نہیں ہے تم حضور کی شفاعت کے طلبگار نہیں ہو اگر ہو تو بتاؤ قیامت کے دن تم کیا کیا جواب دو گے اگر تم اپنی روش نہیں بدلی اس شا رسول کا یہ سیلاب تمہیں اپنے بہاؤ میں بہا کے لے جائے گا آخری بات امریکہ اور یورپ اور ان بدکماش بدماشوں سے امن دشمنوں سے کہتے ہیں ہمیں تم تسلی کا کہتے ہو تحمل اور برداشت کا کہتے ہو ارے بدماشوں تم نے ولٹریس سینٹر پر جب حملہ کیا تم نے کیا گیا تم نے برداشت سے کام لیا تم نے افغانستان میں برداشت سے کام لیا تم نے عراق میں برداشت سے کام لیا تم نے لیبیا میں برداشت سے کام لیا تم مسلمانوں کے خلاف کس پلیٹ فارم پر برداشت سے کام لیتے ہو تم ہمیں برداشت کے لفظ سے بغیرت بنانا چاہتے ہو اللہ ہم عہد کرتے ہیں ہم ناقص ہیں نالائق ہیں نکمے ہیں اگر جون بری تک ہماری پہنچ ہو مولا ہمیں پرنے دے مولا ہمارا ایک ایک بچہ ایک ایک بوڑھا ایک ایک جوان مرد و عورت امیر و غریب آپ کروڑوں کہیں آپ کروڑوں سے آگے کہیں اس جانوری کو قتل کرنے اس کو جہنم رسید کرنے کے لیے یہ ایک ایک فرد غازی المدین شہید عامر چیمہ اور دوسرے مجاہدین اور غازیوں کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں کہہ دو انشاءاللہ کملی والا ہمارے محسن ہیں تم حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر ہے تو ایسے محسن کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے یہ التجا ہے کہ روز محشر گناہ گاروں پہ بھی نظر ہو تو ہم شفیع ہم غریبوں کے ہم شفیع امت کو ہم غریبوں کی چشم تر کا سلام پہنچے واخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ